بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تبارک اللہ بیدیہ الملک علی کل شئین قدیر بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اللہ دی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے عملوں کے اعتبار سے اچھا کون ہے وہ العزیز الغفور اور وہ سب پر غالب اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے اللہ خلق سبع کا سب کا وہ ہے کہ جس نے سات آسمانوں کو ایک دوسرے کے موافق پیدا کیا یا اوپر نیچے بنایا حل ترا فی خلق ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت آپ رحمان کی تخلیق میں پیدائش میں کوئی تفاوت اختلاف نہیں پائیں گے فرج البصر حل ترا من فطور آپ نگاہ کو دوڑائیں لوٹائیں حل ترا من فطور کیا آپ ان میں کوئی سوراخ دیکھتے ہیں کوئی کٹی پھٹی جگہ یا کسی قسم کا نقص پاتے ہیں سمر جی سارا کر رہا پھر لوٹائیں نگاہ کو دوسری بار یا دو مرتبہ یعنی قلب و خاص آ لوٹے گی نگاہ آپ کی طرف ناکام وہ ہوا حسیر اور وہ تھکی ہوئی ہوگی وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ اور یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ یا ستاروں کے ساتھ زینت بخشی ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ اور ہم نے انہیں شیطان کے لیے مارنے کے آلے بنایا ہے وہ شیطانوں کو لگتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور ہم نے ان کے لیے بھڑکنے والی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے وللذین کفروا کفروب عذاب جہنم اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے وہ بئس المصیر اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے اذا القوا ہا سمعوا لها شہی وهي تفور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ اس کے لیے سخت آواز سنیں گے اور وہ جوش مارتی ہوئی ہوگی تقاد من قریب ہے کہ پھٹ جائے غصے سے کلما القی فوجن جب بھی اس میں ڈالا جائے گا ایک گروہ سم خزانہ تو ان سے سوال کریں گے ان کے دربان علم یتکم نذیر کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا قالو وہ کہیں گے بالا کیوں نہیں قد جاءنا نذیر یقیناً ہمارے پاس آیا ڈرانے والا فتذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شيء تو ہم نے جٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی ان انتم اللہ في غلال کبیر تم تو یقیناً کھلی گمراہی میں ہی ہو واضح بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو وقالوا اور وہ کہیں گے لو کنہ نسمع او نعقل ما کنہ فی اصحاب السعیر اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے نہ ہوتے فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے پس دوری ہے آگ والوں کے لیے ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب سے غیب کے میں ہی بن دیکھے ڈر گئے ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے وہ قولکم ابھی جھارو بھی اور اپنی بات کو پوشیدہ رکھو یا اسے ظاہر کرو علیم بیدات صدور یقیناً وہ سینوں والی چیزوں کو خوب جاننے والا ہے اللطیف خلا کا وہ جانتا نہیں جس نے پیدا کیا ہے اور وہ بہت باریک بین اور خوب خبر رکھنے والا ہے جعل لکم الارض دلولا وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے تابع بنا دیا فمشو فی مناکی بیہا تو تم چلو اس کے کندھوں میں یعنی کہ زمین پر وَقُلُو مِن رِزْقِهِ اور اس کا رزق کھاؤ وَإِلَيْهِ النُّشُورِ اور اسی کی طرف لوٹنا ہے امین تم من فی السماء ان یقصف بکم الارض ارضا فاذا هي تمور کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے کہ جو آسمانوں میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے فاذا هي تمور تو اچانک وہ زمین حرکت کرنے لگے ہلنے لگیں ام امن تم من فسما سلا علیکم حاصبا کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تم پر پتھر پھینکنے والی بارش برسائے پتھر پھینکنے والی ہوا تم پر بھیج دے فسا تعلمون کیف نذیر تو تم ان قریب جان لو گے کہ کیسے ہے میرا ڈرانا والا قد كذب الذين من قبلهم اور یقینا جٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے فقی فقان نکیر پر پس کیسا ہوا میرا انکار کرنا اولم یرو الطیر فوقهم صافات و یقبضن کیا انہوں وہ دیکھتے نہیں پرندوں کی طرف اپنے اوپر صافات پر کھولنے والے و یقبضن اور وہ پروں کو بند کرتے ہیں ما یمسکهن الا الرحمن نہیں ان کو روکے رکھتا مگر رحمان ہی انه بكل شیء بصیر یقیناً وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن کیا یہ جو لشکر ہے تمہارے لیے یہ تمہاری مدد کرے گا رحمان سے ان الکافرون الا فی غرور کافر تو صرف دھوکے میں مبتلا ہیں امن هذا الذي يرزقكم ان امسا کا رسکا ہو کیا یہ یا کون ہے کہ جو ذات آسمانوں میں ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے ان امسا کا رسکا ہو اگر اس نے اپنا رزق روک لیا یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے رزق روک لیا تو پھر کون ہے جو تمہیں رزق دینے والا ہے بل لجو فی عتوب و نفور بلکہ وہ بازد ہیں نافرمانی کرنے میں سرکشی کرنے میں اور حق سے دور رہنے میں <coughs> افمیمشی مکبن علا بج ہی اہدا تو کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل الٹا ہو کر چلتا ہے اوندھے منہ چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت والا ہے سبین مستقیم یا وہ جو سیدھا چلتا ہے سیدھے راستے پر سرات مستقیم پر کل والذی انشاکم وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا وا والابصار والافئدہ اور اس نے تمہارے لیے سماعت اور بصارت اور دل بنائے تلیلم نا تشکرون تم بہت کم ہی شکر کرتے ہو قل هو الذی ذرأکم فی الارض کہہ دیجئے وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا و الیہ تحشرون اور تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے اگر تم سچے ہو قل کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ یقینا علم اللہ کے پاس ہے انما انا نذیر مبین اور یقینا میں تو صرف واضح ڈرانے والا ہوں فلما راوه زلفتن تو جب وہ اس کو قریب دیکھیں گے سیئت وجوہ الذین کفروا تو ان لوگوں کے چہرے جنہوں نے کفر کیا بگڑ جائیں گے وقیل هذا الذی کنتم به تدعون اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کا تم جسے تم مانگا کرتے تھے جس کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے قل کہہ دیجئے اور تم تمہارا کیا خیال ہے انلہ کا نہیں اللہ اگر اللہ نے مجھے ہلاک کر دیا اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں او رحمانہ یا اس نے ہم پر رحم کیا فمین جیر الکافرین من عذاب علیم تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا قل کہہ دیجئے ہو الرحمن آمنا به یہ رحمان ہے ہم اس پر ایمان لے آئے وعلیہ توکلنا اور ہم نے اس پر توکل کیا فستعلمون من ہوا فی غلال مبین پس تم ان قریب جان لوگے کہ کون ہے واضح گمراہی میں قل کہہ دیجئے ارائیتم ان اسبح ماؤکم غورا خبر دو مجھے کہ اگر تمہارا پانی گہرا ہو جائے فمن یأتیکم بماء معین تو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی کون لائے گا